حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قصاص کا ایک مقدمہ آیا تو آپ نے معاف کرنے کا مشورہ دیا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار سات سو ستاسی